السلام علیکم خواتین و حضرات فائنانشیل اکاؤنٹنگ سیریز ٹو کے چوبیسویں لیکچر کے ساتھ مجاہد شاہی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پچھلے لیکچر میں ہم نے شیئرز کے بارے میں گفتگو کا آغاز کیا تھا اور جب ہم وہ ڈسکشن کر رہے تھے تو اس میں ہم نے دو کانسیپٹس ایک ری پرچیز آف شیئرز اور دوسرا ریڈکشن ان شیئر کیپٹلز کا ذکر کیا تھا آج ان دو کانسیپٹس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر گزشتہ لیکچر کے اندر جو ذکر کیا گیا تھا پراسپیکٹس کا کہ لسٹڈ کمپنیز یا کوٹڈ کمپنیز جو ہیں وہ جس وقت اپنے شیئرز پبلک کو آفر کرنا چاہتی ہیں تو اس وقت ان پہ لازم ہے کہ وہ ایک ڈاکیومنٹ جس کا نام پروسپیکٹس ہوتا ہے وہ ایشو کریں تاکہ اس کے ذریعے جو انویسٹنگ پبلک ہے جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ بتایا جا سکے کہ کمپنی کی ایگزٹنگ پوزیشن کیا ہے فائنینشیل پوزیشن کیا ہے وہ جو پیسہ ریز کرنا چاہ رہی ہے شیئر کیپٹل سے وہ کس وجہ سے کرنا چاہ رہی ہے اور وہ کس پروجیکٹ کے لیے لگے گا یا کس ایکسپینشن کے لیے لگے گا اور اگر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم مکمل کر لیں گے تو پھر ہم آگے اس سے چلیں گے کہ شیئر کیپٹل ہی کے بارے میں کچھ اور مزید باتیں کریں گے تو آئیے آج کا لیکچر جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں ری پرچیز اور reduction of share capital prospectus اور ڈسکلوجر کی تمام ریکوائرمنٹس بحوالہ شیئر کیپٹل کے تو یہ تین ٹاپکس ہماری کوشش ہوگی کہ آج کے لیکچر میں ہم مکمل کر لیں ری پرچیز جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا سیکشن نائنٹی فائیو اے اور ریڈکشن ان شیئر کیپٹل جو ہے section ninety six of the companies ordinance nineteen eighty four سے ریگولیٹ یا کنٹرول کیا جاتا ہے ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے علیحدہ علیحدہ سمجھیں گے ہم تو پہلے ہم repurchase of shares as per section ninety five A of the companies ordinance اس کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں جو ٹرمز اور کنڈیشنز یا requirements section ninety five A کے اندر دی گئی ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ سب سے پہلے تو کمپنی کو ایک اسپیشل ریزولوشن پاس کرنا ہے اپنی جنرل میٹنگ کے اندر وہ general meeting extraordinary general meeting بھی ہو سکتی ہے وہ اینوئل جنرل میٹنگ بھی ہو سکتی ہے اس میں ریزولوشن پاس کرنا ہوگا کہ وہ کتنے شیئرز وہ میکسمم نمبر آف شیئرز جو کہ وہ ری پرچیز کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ جو پرائس جس پرائس پہ وہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی ذکر کیا جائے گا میٹنگ سے پہلے یا اسپیشل ریزولوشن کے پاس ہونے سے پہلے اس کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ securities and exchange commission of Pakistan کو دی جانا ضروری ہے کہ یہ ری پرچیز کرنے کا ریزولوشن جو ہے فلا میٹنگ کے اندر پاس کیا جائے گا اور اتنے شیئرز ری پرچیز کیے جائیں گے اور یہ پرائس پے پرچیز کیے جائیں گے وہاں سے کوئی آپ کو سینکشن ایڈوائس نہیں آئے گی کہ ہاں جی یا اپروول ایڈوائس ایز سچ نہیں آئے گی لیکن امید کی جاتی ہے کہ جی ایک ایکنالجمنٹ آئے گی جو اس بات وہ واضح کر دے گی کہ ہاں انہیں انہیں کوئی اعتراض یعنی ایس سی سی پی کو securities and exchange commission of Pakistan کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کمپنی اپنے شیئرز ری پرچیز کرے اور یوں پھر وہ اسپیشل ریزولوشن جو ہے وہ شیئر ہولڈرز کی ایکسٹرارڈنری میٹنگ کے اندر یا جنرل میٹنگ کے اندر جو ہے وہ موو ہوگا تو یہ تو ہوئی پہلی condition purchase shall be in cash and out of the distributable profits اب ظاہر ہے کہ جی اگر آپ شیئرز خرید رہے ہیں تو شیئرز کے آپ پیمنٹ کریں گے وہ پیمنٹ جو ہے وہ کیش میں ہوگی in case of purchase at a premium the amount of premium shall be charged to the share premium account and in the absence of a share premium account the difference would be charged to distributable profits اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جو شیئرز اپنے ایگزٹنگ شیئر ہولڈر سے واپس لے رہے ہیں ان کا اگر فیس ویلو دس روپے ہے اور ہم اس کو پرچیز کر رہے ہیں ان سے بارہ روپے پندرہ روپے بیس روپے فیس ویلو سے زیادہ پہ تو وہ جو ڈفرنس ہے فیس ویلو اور جو پرائس ہم ادا کر رہے ہیں which would be the premium وہ پریمیم جو ہے وہ چارج ہوگا شیئر پریمیم اکاؤنٹ کو اور اگر شیئر پریمیم اکاؤنٹ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ چارج جو ہے وہ ڈیبٹ جو ہے وہ پروفٹس میں ڈسٹریبیوٹیبل پروفٹس جو ہیں ان میں سے رقم جو ہے وہ علیحدہ کی جائے گی لہذا اس پرٹیکولر سال میں کہ جس سال میں ری پرچیز کی گئی ہے شیئرز اس میں جو ڈسٹریبیوٹیبل پروفٹس کی اویلیبل فار ڈسٹریبیوشن ہوں گے وہ فگر جو ہے وہ کم ہو جائے گی تو یہ سچویشن جو ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ شیئرز کو ری پرچیز کر رہے ہیں پریمیم پہ دوسری طرف آپ شیئرز کو ڈسکاؤنٹ پہ بھی پرچیز کر سکتے ہیں اور اگر آپ ڈسکاؤنٹ پہ پرچیز کرتے ہیں یا ری پرچیز کرتے ہیں تو ڈسکاؤنٹ کا جو اماؤنٹ ہے وہ capital repurchase reserve account میں کریڈٹ ہوگا اب اس کا کیا مطلب ہوا یہ ہم آگے بھی ذرا جا کے تفصیل آپ کو ایک ایگزامپل سے بتائیں گے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ فیس ویلیو دس روپے ہے اور آپ شیئرز کو ری پرچیز کر رہے ہیں آٹھ روپے میں یعنی فیس ویلیو سے کم قیمت پہ آپ اس کو ری پرچیز کر رہے ہیں تو دو روپے کا جو فرق آ گیا وہ دو روپے جو ہیں جو ڈسکاؤنٹ کہلا رہا ہے وہ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ capital repurchase reserve account کو کریڈٹ کیا جائے گا اس کی تفصیل ابھی کچھ دیر بعد ہم آپ کو بتائیں تیسری کنڈیشن ہے کہ the shares repurchased shall be cancelled forthwith یعنی جو شیئرز خریدے گئے ہیں ان کو فوری طور پہ کینسل کر دیا جائے اس کے بعد جو نیکسٹ کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ the amount of paid up capital will be reduced by the nominal amount of the shares repurchased اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہی ہے جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ جی فیس ویلیو شیئرز کا جو ہے وہ دس روپے ہے جب فیس ویلیو دس روپے کا ہے وہی اس کا نامنل ویلیو ہے دس روپے شیئر کیپٹل کے اکاؤنٹ میں ہمیشہ جو ایشوڈ شیئرز ہیں وہ فیس ویلیو یا نامنل ویلیو پہ ہی شو کیے جاتے ہیں آپ نے ان کو پریمیم پہ ایشو کیا یا ڈسکاؤنٹ پہ کیا تو نہ وہ پریمیم کا اماؤنٹ شیئر کیپٹل اکاؤنٹ میں آتا ہے اس کے لیے شیئر پریمیم اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے ڈسکاؤنٹ پہ اگر آپ نے وہ جاری کیے ہیں تو ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ چارج آف ہوتا ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو یا شیئر پریمیم اکاؤنٹ اگر پہلے سے کوئی موجود ہے تو اس کو جو ہے وہ چارج آف ہوتا ہے شیئرز بہرحال وہ آٹھ روپے کے جاری کیے جائیں یا پندرہ روپے کے جاری کیے جائیں شیئر کیپٹل اکاؤنٹ میں وہ ہمیشہ دس روپے کے ہی شو کیے جائیں گے یا جو اس کا فیس ویلو ہے اس کے حساب سے شو کیے جائیں گے اور اب جس وقت آپ ری پرچیز کر رہے ہیں تو شیئر کیپٹل میں محالہ اسی فیس ویلو کے حساب سے اسی نامنل ویلو کے حساب سے آپ شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کو ریڈیوس کر دیں گے اگر فرض کیجئے کہ جی اس اکاؤنٹ میں ایک لاکھ روپے کے شیئرز ایشوڈ تھے اور آپ نے نبے روپے کے شیئر جو ہے وہ ری پرچیز کر لی ہے تو اب شیئر کیپٹل ری پرچیز کے بعد شو کرے گا دس روپے کا بیلنس چاہے وہ نبے روپے کے شیئرز جو ہیں وہ آپ نے دو سو روپے میں ری پرچیز کیے ہوں چاہے وہ نبے روپے کے شیئرز آپ نے ساٹھ روپے میں ری پرچیز کیے ہوں شیئر کیپٹل اکاؤنٹ جو ہے وہ نبے روپے سے ہی کم ہوگا تو امید ہے کہ یہ بات واضح طور پہ آپ تک پہنچ سمجھ آ گئی ہوگی اس کے بعد ایک اور کنڈیشن ہے اور وہ کنڈیشن کیا ہے وہ یہ ہے کہ جی an amount equal to the nominal value of the shares repurchased will be transferred from distributable profits of the company and credited to capital repurchase reserve account اب یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یا لا یہ کہتا ہے کہ جتنے نامنل یا فیس ویلو کے شیئرز آپ نے ری پرچیز کیے ہیں اس اماؤنٹ کا وہ اماؤنٹ جو ری پرچیز کیا گیا ہے یا وہ شیئرز جو ری پرچیز کیے گئے ہیں اس کا جو نامنل ویلو ہے یا فیس ویلو ہے وہ آپ ڈسٹریبیوٹیبل اس سے برابر اماؤنٹ آپ ڈسٹریبیوٹیبل پروفٹس سال کے جو ہیں ان میں سے نکالیں گے اور اس اماؤنٹ کو آپ ایک capital repurchase reserve account میں کریڈٹ کر دیں گے یعنی اس سال کے جو پروفٹس ہیں وہ اگر اس ٹرانزیکشن سے پہلے سو روپے کے تھے اور دس روپے کے ری پرچیز ہوئے دس روپے کے شیئرز جو ہیں شیئرز کے برابر نامنل ویلیو کے برابر آپ اس سو روپے میں سے دس روپے منفی کر دیں گے اور اس کو کریڈٹ کریں گے capital reserve repurchase reserve account کے اندر کیوں کر رہے ہیں یہ کام ہم یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ نہ صرف شیئر ہولڈرز کو ان کا پیسہ جو ہے ری پرچیز کے تھرو واپس مل جائے بلکہ مزید پروفٹ جو ہے وہ بھی ان کو تقسیم اس طریقے سے ہو جائے کہ باقی جو کریڈیٹرز ہے کمپنی کے اندر کیونکہ کمپنی جو ہے وہ وائنڈ اپ نہیں ہوئی نہ کمپنی کے کریڈیٹرز کو یہ موقع فراہم کیا گیا ہے کہ وہ اس ری پرچیز کے بارے میں قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کریڈیٹر سے بھی پوچھا جائے کہ جی ہم ری پرچیز کرنا چاہتے ہیں آپ کی اجازت ہے ان سے نہیں پوچھا جاتا کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس بات کی لہذا ان کی پوزیشن کو سیف گارڈ کرنے کے لیے یہ قانون نے لازم ٹھہرایا ہے کہ جتنا آپ ری پرچیز کر رہے ہو اس کا نامنل ویلو آپ اس سال ڈسٹریبیوٹیبل پروفٹس میں سے مائنس کرو گے اور اس کو کریڈٹ کرو گے capital repurchase reserve account میں جو کہ ایک نان ڈسٹریبیوٹیبل ریزرو ہے اور یہ خاص مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جو باقی پوزیشن ہے کمپنی کی اس میں کریڈیٹرز کی پوزیشن جو ہے وہ مجرو نہ ہو capital repurchase account is considered as if it was the paid up share capital of the company except that the reserve account may be applied by the company to issue fully paid up bonus shares to the members of the company so اب کیپٹل ری پرچیز اکاؤنٹ جو ہے اس کی بھی نوعیت یعنی ایک تو یہ کہ جی وہ نان ڈسٹریبیوٹیبل ریزرو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جا سکتا ایون دو اس میں جو اماؤنٹ آیا ہے وہ آپ نے اماؤنٹ ڈسٹریبیوٹیبل پروفٹس میں سے ٹرانسفر کیا ہے لیکن یہ اب نان ڈسٹریبیوٹیبل ریزرو ہے اور اس ریزرو میں سے کی یوزج جو ہے وہ یوزج یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے ممبران کو جو بقیہ رہ جاتے ہیں ان کو اس اکاؤنٹ میں سے فلی پیڈ بونس شیئرز جو ہیں وہ آپ ایشو کر سکتے ہیں تو یہ یوزج ہے capital repurchase reserve account کی اب آئیے ذرا ایک ایگزامپل پہ ہم نے شیئرز جو ہیں وہ ری پرچیز کیے پریمیم پہ دس روپے کا شیئر فیس ویلو جو دس روپے تھا اس کو ہم نے پرچیز کیا ہے بارہ روپے پہ اب اس کی اکاؤنٹنگ اینٹریز کیا ہوں گی سب سے پہلے تو اکاؤنٹنگ اینٹری ہوگی کہ ڈیبٹ پیڈ اپ کیپٹل کتنے اماؤنٹ سے دس روپے سے کیونکہ دس روپے ان شیئرز کا فیس ویلو ہے تو آپ ڈیبٹ کریں گے paid up capital account by ten rupees اس کے بعد آپ نے ایکچولی جو قیمت ادا کی ہے وہ بارہ روپے کی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو روپے کا ابھی آپ نے اور ڈیبٹ جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے کیوں کہ کیش جو ہے یا بینک جو ہے وہ آپ بارہ روپے سے کریڈٹ کریں گے کیونکہ آپ پے آؤٹ کر رہے ہیں پیسہ بارہ روپے پے آؤٹ کر رہے ہیں تو دو روپے جو ہیں جو ڈفرنس ہے فیس ویلیو کے درمیان فیس ویلو اور جو قیمت ادا کی جا رہی ہے اس کے درمیان جو ڈفرنس ہے وہ ڈفرنس جو ہے جو پریمیم آپ نے چارج آپ نے پریمیم پہ لوگوں کو پریمیم دیا ہے وہ پریمیم جو ہے وہ اب یا تو ڈیبٹ ہوگا شیئر پریمیم اکاؤنٹ میں اگر شیئر پریمیم اکاؤنٹ موجود ہے یا accumulated profit and loss account میں تو یوں ہماری انٹری جو ہے جہاں پہ شیئرز پریمیم پہ ایشو کیے جا رہے ہیں وہاں پہ ڈیبٹ ہوگا paid up capital account debit ہوگا with the amount of the share premium share premium account یا اس کی عدم موجودگی میں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور کریڈٹ کیش ہو جائے گا یہ تو ہو گئی پہلی set of transaction with regard to shares issued at a premium جو سیکنڈ ٹرانزیکشن ہے یاد رہے کہ جی وہ جو فیس ویلو کے برابر آپ نے ڈسٹریبیوٹیبل ریزروز میں سے پیسہ ٹرانسفر کرنا انٹو نان ڈسٹریبیوٹیبل ریزرو وہ انٹری بھی کرنی ہے تو ڈیبٹ اب ہوگا acted profit and loss account by ten rupees اور کریڈٹ ہوگا capital repurchase reserve account دس روپے سے تو یوں یہ انٹری جو ہے for shares purchase at a premium وہ کمپلیٹ ہو جائے گی دو حصے ہوئے اس کے ایک جہاں پہ کہ کیش آؤٹ اور پیڈ اپ کیپٹل اور شیئر پریمیم اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ ڈیبٹ کر رہے ہیں اور دوسری کہ آپ نامنل ویلو کے حساب سے ڈسٹریبیوٹیبل پروفٹس کو یعنی acted profit and loss account کو آپ ڈیبٹ کر کے وہاں سے وہ فیس ویلو ٹرانسفر کر رہے ہیں نان ڈسٹریبیوٹیبل ریزرو میں جس کا نام ہے capital repurchase reserve account اب اگر ہم یہی شیئرز دس روپے والے شیئرز جو تھے دس روپے کا شیئر جو تھا اس کو ہم ڈسکاؤنٹ پہ لیتے ہیں ڈسکاؤنٹ پہ خریدتے ہیں یعنی کمپنی خریدتی ہے تو وہ فرض کیجئے کہ ڈسکاؤنٹ کا اماؤنٹ جو ہے وہ آٹھ روپے ہے تو پھر کیا ہوگا اب انٹریز کیا ہوں گی اب انٹریز جو ہیں پھر وہی دو سیٹس آف انٹریز ہیں نمبر ایک کہ شیئر کیپٹل اکاؤنٹ جو ہے یا پیڈ اپ کیپٹل اکاؤنٹ جو ہے وہ اب بھی دس روپے سے ڈیبٹ ہوگا کیش جو ہم پے کر رہے ہیں اس مرتبہ وہ آٹھ روپے ہیں تو کیش تو کریڈٹ ہو گیا کیش یا بینک آٹھ روپے سے ہو گیا اب دو روپے کا فرق ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی اکاؤنٹ کو اب کریڈٹ ہونا ہے دو روپے سے تو یہ دو روپے کہاں کریڈٹ ہوں گے یہ کریڈٹ ہوں گے capital repurchase reserve account میں capital repurchase reserve account premium پہ جب ہم نے کیا تھا تو ہم نے شیئر پریمیم اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کیا تھا اب جو ہے وہ ہم کریڈٹ کر رہے ہیں capital repurchase reserve account دو روپے چونکہ ڈفرنس ہے between the face value and the value actually paid on the repurchase of the shares at a discount یہ ہو گیا ایک سیٹ آف انٹریز دوسری سیٹ آف اینٹری جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پھر آپ نے جو ویلو جو ویلو آپ نے شیئرز کا ریڈیم کیا ہے یا ری پرچیز کیا ہے وہ ویلو اب آپ نے پھر نکالنا ہے دو روپے آپ آلریڈی کریڈٹ کر چکے ہوئے ہیں جو کہ ڈسکاؤنٹ تھا اب بکیا رہ گئے آپ کے پاس آٹھ روپے کہ جی آٹھ روپے جو کہ آپ نے قیمت ایکچولی ادا کی ہے اس کے برابر آپ acted profit and loss account میں سے اتنا اماؤنٹ اس کو ڈیبٹ کریں گے اس میں سے نکالیں گے اور نان ڈسٹریبیوٹیبل ریزرو یعنی capital repurchase reserve account کے اندر آٹھ روپے کریڈٹ کر دیں گے capital repurchase reserve account کے اندر آپ کا جو ٹوٹل کریڈٹ ہوگا وہ دس روپے ہی ہوگا اور یہ دس روپے وہ فیس ویلو کے برابر ہے جو کہ کیپٹل آپ نے ریڈیم کیا ہے گو ڈسکاؤنٹ پہ تو یوں ہماری یہ اینٹریز دو جو ہیں یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہیں اور for shares repurchase at a discount تو یہ ہم نے گفتگو ریپرچیز کے حوالے سے سیکشن نائنٹی فائیو اے کے حوالے سے ہم نے آپ کو مزید اس کے بارے میں بتایا اور ایگزامپل دے کے یہ سمجھایا کہ جی اکاؤنٹنگ انٹریز کیا ہوں گی اور یہ کیوں کیا جاتا ہے اب ذرا ہم بات کرتے ہیں ریڈکشن ان شیئر کیپٹل کی سیکشن نائنٹی سکس کی سیکشن نائنٹی سکس کی ریکوائرمنٹس جو ہیں with regard to reduction in share capital وہ یہ ہیں number one special resolution has to be passed in the general meeting of the company وہ پھر جنرل میٹنگ جو ہے وہ اے جی ایم بھی ہو سکتی ہے اینوئل جنرل میٹنگ بھی ہو سکتی ہے ایکسٹرڈنری جنرل میٹنگ بھی ہو لیکن جو اسکیم آف ریڈکشن ہے جو آپ کا پلان ہے کہ آپ نے شیئر کیپٹل کو کس انداز میں کس طریقے سے اور کس وجہ سے آپ نے اس کو ریڈیوس کرنا ہے اور اس کی ریڈکشن کی وجہ سے اگر کریڈیٹرز کے رائٹس جو ہیں وہ کسی طریقے سے مجرو ہو رہے ہیں تو ان کی سیف گارڈ کے لیے آپ کیا تجویز پیش کرتے ہیں یہ پلان جو ہے یہ پلان آپ کو کورٹ سے ہائی کورٹ سے اپروو کرانا پڑے گا اور جب تک ہائی کورٹ یہ پلان یا scheme of reduction of share capital approve نہیں کر دیتا وہ پلان جو ہے وہ افیکٹ میں نہیں آتا وہ افیکٹ نہیں ہوتا تو ہائی کورٹ کی اپروول لازم ہے اسپیشل ریزولوشن بھی لازم ہے لیکن خالی اسپیشل ریزولوشن کافی نہیں وہ اسپیشل ریزولوشن اور وہ پوری کی پوری اسکیم جو ہے وہ ہائی کورٹ سے اپروول اس کی چاہیے اور جب اپروول ہو جائے گی تب وہ اسکیم جس ڈیٹ سے وہ اپروول ہوگی اس ڈیٹ سے یا آرڈر ہوگا ہائی کورٹ کا اس ڈیٹ سے یا جو بھی ڈیٹ آرڈر کہے گا اس ڈیٹ سے وہ اسکیم ان افیکٹ کی جائے گی اب یہ ریڈکشن ان شیئر کیپٹل کیوں کیا جا سکتا ہے اس کی چند ایک وجوہات ہے سیکشن نائنٹی سکس جو ہے وہ کہتا ہے کہ دا company may extinguish or reduce liability on any shares in respect of unpaid share capital اب یہ جو چیز ہے کہ جی ان پیڈ شیئر کیپٹل اس وقت کمپنیز آرڈیننس 1984 ایٹی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ پارٹلی پیڈ شیئرز کسی کو ایشو ہوں لہذا یہ شک جو ہے یا یہ جو وجہ ہے یہ اب اپلیکیبل نہیں ہے لیکن نائنٹین ایٹی فور سے پہلے یا اس میں جو بھی آرڈیننس کے اندر امینڈمنٹ آئی جب یہ جو ہے یہ فیسلٹی جو تھی کہ جی آپ پارٹلی پیڈ شیئر کیپٹل بھی ایشو کر سکتے تھے وہ جب وڈرا ہوئی تو اس ڈیٹ سے پہلے جو کمپنیز تھیں جنہوں نے اس قسم کی کوئی شیئر کیپٹل ایشو کیا ہوا تھا وہ جو ہے وہ آپ اس طریقے سے ایکسٹنگوش کر سکتے کہ جی ریڈکشن لیکن یہ صرف اس کے لیے ہے اب یہ شک جو ہے یا یہ رائٹ جو ہے یہ فیسلٹی جو ہے یہ اب اویلیبل نہیں ہے کیونکہ اس کی اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ پارٹلی پیڈ شیئر کیپٹل جو ہے وہ ایشو کریں آج جو شیئر کیپٹل ایشو ہوتا ہے یا جتنے شیئرز ایشو ہوتے ہیں اس میں سو فیصد رقم جو ہے وہ آپ کو شیئر ایپلیکیشن کے ساتھ جمع کرانی ہوتی ہے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ کچھ حصہ ایپلیکیشن کے ساتھ اس کے بعد اگر الاٹمنٹ میں آپ کے شیئرز نکل آتے تھے تو پھر الاٹمنٹ کے وقت آپ کو کچھ رقم دینی ہوتی تھی اور پھر جیسے جیسے کمپنی کو ضرورت ہوتی تھی اگر وہ ویسے ویسے کال کرتی تھی ان الاٹیز سے جن کو وہ شیئرز الاٹ ہوئے اور وہ پے کرتے تھے پیسے کر باقیہ پیسے جو ہے وہ انسٹالمنٹس میں پے کرتے تھے یہ چیز اب ختم ہو گئی ہے سو so, یہ پہلی وجہ جو ہے یہ اس کے حساب سے اپلیکیبل اب نہیں رہی دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ the company may cancel any paid up capital that is lost or not represented by asset تیسری ہے pay off any share capital that is excess of its needs یعنی اگر کمپنی کے پاس ایسی پوزیشن ہے لکوڈیٹی ایسی ہے اس کے لونز کوئی نہیں ہے یا ایسا ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب شیئر کیپٹل جو ہم نے کبھی مانگا تھا اور زیادہ اب ہو گیا ہے ہماری نیڈ سے زیادہ ہے تو ہم یہ پیسہ جو ہے اس کو اپنے شیئر ہولڈرز کو لوٹا دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ریڈکشن ان کیپٹل کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ چند ایک چیزیں اب ہم ذرا دیکھیں کہ ڈفرنسز جو ہیں سیکشن نائنٹی فائیو اے کے اور سیکشن نائنٹی سکس کے وہ آپس میں ڈفرینس کیا کیا ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے نائنٹی فائیو اے جو ہے وہ صرف لسٹڈ کمپنیز کو اپلائی کرتا ہے سیکشن نائنٹی سکس جو ہے جو کہ ریڈکشن ان شیئر کیپٹل کے بارے میں ہے وہ تمام کمپنیز چاہے وہ لسٹڈ ہوں ان لسٹڈ ہوں پبلک ہوں پرائیویٹ ہوں ان تمام کو وہ اپلائی کرتا ہے کہ کوئی کمپنی کسی قسم کی بھی ہو وہ اپنا شیئر کیپٹل میں ریڈکشن نہیں کر سکتی جب تک کہ ہائی کورٹ کی اجازت نہ ہو سو دوسرا فرق جو آ گیا ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ نائنٹی فائیو اے کے اندر یعنی پر ری پرچیز کے اندر approval of the court is not required whereas in the case of section ninety six approval of the court is required However, in the case of ninety five A to to the S to C P has to be made company intends to shares. Shares section ninety six کے حوالے سے ہاں وہاں پہ بھی آپ کو تفصیلات جو ہیں ریڈکشن ان کیپٹل کی وہ بھی ایس سی سی پی کے پاس جمع کرانی ہے next the purchase shall always be out of cash in so far as ninety five A is concerned an amount equal to face value of shares re repurchased will be transferred from distributable profits to capital purchase account یہ وہی جو انٹریز ہم نے آپ کو دکھائی تھی ری پرچیز یا بتائی تھی ری پرچیز کے وقت یہ وہی چیز کی بات ہو رہی ہے نائنٹی سکس جو کہ ریڈکشن ہے یہ ریڈکشن کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ any paid up share capital which is lost اور unrepresented by available assets can be cancelled تو اگر اتنے نہیں ہے کمپنی اپنے آپریشنس کو اگر کسی طریقے سے کم کر رہی ہے یا کچھ اور کر رہی ہے تو وہ یا اس کا پاس کیپٹل جو ہے وہ ان ایکس ہو گیا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ لوٹا سکتی ہے اور یوں ایشوڈ کیپٹل کے اندر ریڈکشن ہو سکتی ہے نیکسٹ ڈیفرنس ہے کہ سیکشن 95 فائیو اے کے حوالے سے creditors are not entitled to object to the repurchase یعنی کریڈیٹرز کو کوئی نہیں بلاتا اس جنرل میٹنگ کے اندر کہ جہاں پہ وہ اسپیشل ریزولوشن ری پرچیز کے حوالے سے ری پرچیز کے حوالے سے پاس کیا جا رہا ہے ان سے اجازت نہیں لی جاتی کریڈیٹر سے کہ جناب آپ بھی ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم یہ کام کر لیں اس کی لا میں کوئی ضرورت نہیں ہے ریڈکشن کی صورت میں سیکشن 96 کی صورت میں creditors are entitled to object to a reduction and the company will have to settle with the creditors to the satisfaction of the court اگر کچھ کریڈیٹرز جو ہیں فائنانشیل انسٹیٹیوشنز بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں ٹریڈ کریڈیٹرز بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں جنہوں نے سروسز کمپنی کو پرووائڈ کی ہیں وہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں جن کے بلز ابھی پے نہیں ہوئے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ چیز جو ہے یہ ذرا کچھ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ پیسہ ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا ہماری لائبلٹیز کیوں نہیں کلیئر کی جاتی یہ شیئر ہولڈرز کو کیوں واپس دیا جا رہا ہے اس طریقے سے تو اگر اس قسم کے آبجیکشن کورٹ میں لانچ ہوتے ہیں اور کورٹ جو ہے وہ بذریعہ نوٹس ایک اشتہار کے اخبار میں اشتہار چھپتا ہے کہ جی جس جس کو اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ اپنا اعتراض آ کے کورٹ میں بیان کرے کہ جی ان کو کیا اعتراض ہے اور اسکیم کے اوپر جو کہ کمپنی نے ریڈکشن آف شیئر کیپٹل کے حوالے سے ہائی کورٹ کے سامنے پیش کی ہے اور اگر کورٹ مطمئن ہو جاتا ہے اس بات پہ کہ یہ آبجیکشنز ویلڈ ہیں تو پھر وہ کمپنی کو ڈائریکٹ کر سکتا ہے کہ پہلے ان کریڈیٹرز کی سیٹلمنٹ کرے یا ان کریڈیٹرز کی تسلی اس طریقے سے کرے کہ ان کی پوزیشن جو ہے کمپنی کے اندر اور ان کی لائبلٹیز جو ہیں پریزنٹ اور پاسبلی فیوچر وہ مجرو نہ ہو تو the company will have to take اور alter its reduction in capital scheme accordingly تو یہ بہت ایک اہم پہلو ہے اور یہ چیز کریڈیٹرس کے آبجیکشن کے حوالے سے جو بات ہے یہ وہاں پہ بھی پلے میں آتی ہے کہ جہاں دو کمپنیز مل رہی ہوں مرج کر رہی ہوں امیلگمیٹ کر رہی ہوں اکٹھی ہو رہی ہوں تو وہاں پہ بھی کریڈٹ کیونکہ دیکھیے شیئر ہولڈرس کریڈیٹر ہیں لیکن شیئر ہولڈر سے پہلے پریفرنس ان لوگوں کو ملتا ہے شیئر ہولڈرس کو پہلے ادائیگی نہیں ہو سکتی پہلے ادائیگی تھرڈ پارٹیز کو ہونی ہے یا ان لوگوں کو ہونی ہے جن کے کسی قسم کے چارج ہے لین ہے کمپنی کی پراپرٹی کے اوپر تو پہلے تو ان کی سیٹلمنٹ ضروری ہے آپ کی جو لائبلٹیز ہیں ان کا پے آف ضروری ہے آپ یہ نہیں کسی بھی طریقے سے کر سکتے کہ جی پہلے آپ اپنے شیئر شیئر ہولڈرز کو فارغ کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ باقی لوگوں کا اچھا بھائی باقی اب یہ رہ گیا یہ اب آپ آپ کو ہم دے دیتے ہیں نہیں ان کی پوزیشن جیسے پہلے جتنی مستحکم تھی ریڈکشن کیپٹل سے پہلے اتنی ہی اس کے بعد رہنی چاہیے اور اس کے لیے انتظام جو ہے وہ کمپنی کو کرنا ہوگا and that will have to be a part of the scheme of reduction in capital پھر ایک اور جو ڈفرنس ہے نائنٹی فائیو اے کے حوالے سے company is required to maintain a capital repurchase reserve account ninety six کے اندر اس قسم کی کوئی بندش یا ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو یہ مختصراً ہم نے آپ کو نائنٹی فائیو اے اور نائنٹی سکس کے ڈفرینس جو ہیں وہ آپ کو بتائے کہ ریڈکشن ان کیپٹل اور ری پرچیز جو ہے ان میں فرق اس میں فرق کیا ہے اور ان میں ریکوائرمنٹس لیگل کیا ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے اب ذرا آئیے ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس پہ آف شیئر کیپٹل اب اس حوالے سے جو ہے ہم نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ share capital is classified under the following subheads namely issued subscribed and paid up capital distinguishing in respect of each class between A, shares allotted for consideration paid in cash, B, shares allotted for consideration other than cash, showing separately, shares issued against property and other to be specified, and C, shares allotted as bonus shares. Yani share capital کی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ ان سب ہیڈز کے تحت ہوگی ایشوڈ سبسکرائبڈ اور پیڈ اپ کیپٹل اب یہ ہم نے بات کہی کہ جی ابھی کچھ دیر پہلے کہ پاکستان کے اندر پارٹلی پیڈ شیئرز ایشو کرنے کی ممانعت لہذا جتنا پیڈ اپ کیپٹل ہوگا وہ تمام کا تمام ایشوڈ کیپٹل ہے وہ تمام کا تمام پیڈ اپ کیپٹل ہے ہاں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ اگر آرڈنری شیئرس جو ہیں وہ جاری کر رہے ہیں تو اس میں کلاس اے بھی ہو سکتی ہے بی بھی ہو سکتی ہے سی بھی ہو سکتی ہے آرڈنری شیئرز کے علاوہ پریفرنس شیئرس بھی ہو سکتے ہیں اب یہ کلاس اے بی سی کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ جی ان کے جو ووٹنگ رائٹس ہیں یا کوئی اور رائٹس جو ہیں وہ کسی حد تک مختلف ہیں کلاس اے سے ورنہ عام طور پہ جو شیئرز آرڈنری شیئرز ہوتے ہیں وہ سب ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں ان سب کے ایکول رائٹس ہوتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کمپنی کے اندر یا کمپنیز کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ مختلف کلاسز کے شیئرز جو ہیں وہ جاری کریں پریفرنس شیئرز آپ جاری کر سکتے ہیں پریفرنس شیئرز اور آرڈنری شیئرز میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم نے آپ کو پچھلی مرتبہ بتایا تھا بیسک فرق یہ ہے کہ آرڈری شیئرز جو ہیں وہ ان کیس آف لکوڈیشن اور winding up of the company جب تمام چیزیں پے ہو جائیں گی لائبلٹیز پے ہو جائیں گی ہر چیز ایسٹ وغیرہ بیچ باچ کے سب لوگوں کو جو لائبلٹیز کو پے آف کر دیا جائے گا تو پھر جو کچھ بچ جائے گا وہ تب آرڈنری شیئر ہولڈرز کو ملتا ہے ان کا رائٹ right جو ہے وہ پریفرنشیل رائٹ right نہیں ہے پریفرنس شیئرز والے جو ہیں ان کا رائٹ لکویڈیشن یا وائنڈنگ اپ کے اندر وہ رائٹ جو ہے وہ پریفرڈ رائٹ ہے یعنی آرڈنری شیئر ہولڈر سے پہلے ان کو پے کیا جاتا ہے اس کی یہ اس مختلف ٹریٹمنٹ کی وجہ کیا ہے اس مختلف ٹریٹمنٹ کی وجہ یہ ہے کہ آرڈنری شیئر ہولڈرز کو جو ہے وہ جتنا ڈویڈنڈ ہر سال out of the profits of the company وہ ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں وہ پرسنٹیج ویری کر سکتی ہے پروفٹ زیادہ ہو گئے تو ان کو زیادہ پروفٹس ملیں گے پروفٹ کم ہوئے تو قدرے کم ڈویڈینڈ ملے گا یہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ان کو بونس شیئرز بھی مل سکتے ہیں out of the available profits جبکہ پریفرنس شیئرز والے جو ہیں ان کو ایک خاص پرسنٹیج کے حساب سے ایک خاص ریٹ کے حساب سے ان کو پروفٹ دیا جاتا ہے وہ پروفٹ اس چیز کے ساتھ وہ وہ جو پروفٹ ہے یا ڈویڈنڈ جو ہے ان کا وہ اس چیز سے ویری نہیں کرتا کہ کمپنی نے اس سال زیادہ منافع کمایا ہے یا کم وہ اس شرح کے حساب سے ہی ان کو منافع جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے جو کہ ان کا رائٹ ہے سو دو ڈفرینس ہو گئے ایک یہ کہ جی ان کو پہلے پیسہ واپس کیا جائے گا آرڈنری شیئر ہولڈرس کو بعد میں کیا جائے گا آرڈنری شیئر ہولڈرس کے لیے کوئی فکس ریٹ آف ڈویڈنڈ نہیں ہے وہ ویری کر سکتا ہے اور جو پریفرنس شیئرز ہیں ان کے لیے ریٹ فکسڈ ہو سکتا ہے تو یہ بات ہو گئی اب آپ کیش کے اگینسٹ بھی شیئرز ایشو کر سکتے ہیں آپ شیئرز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مشینری لے آئے اس کو مشینری کے اگینسٹ شیئرز آپ نے ایشو کرنے یا کسی نے زمین جو ہے کمپنی کے نام پہ ٹرانسفر کرا دی یا اور کوئی اکوپمنٹ یا کسی بھی قسم کا وہ کمپنی کے نام پہ ٹرانسفر کروا دیا اور اس کے عوض آپ نے ان کو شیئرز ایشو کیے تو یہ ادر دین کیش ہو جاتے ہیں یوں یہ شیئرز جو ہیں یہ آپ لوگوں کو ایشو کرتے ہیں پھر تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بونس شیئرز جو ایشو ہوئے ہیں وہ بونس شیئرز اگر جو ایشو کیے گئے ہیں تو ان کو بھی اب جو ہے وہ دکھانا علیحدہ دکھانا جو ہے وہ ضروری ہے تو یہ ہو گئی classification of share capital under the various subheads of share capital issued share capital of the share capital is divided into different classes classes of namely namely preference, etcetera for each separate class of share capital جو مزید انفارمیشن ڈسکلوز کرنا ہے وہ کچھ ایسے ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اگر آپ نے پریفرنس شیئر ایشو کیے ہیں آپ نے آرڈنری شیئر ایشو کیے ہیں تو آرڈنری شیئرز کے حوالے سے آترائزڈ شیئر کیپٹل کتنا ہے اس کتنے شیئرز ہو سکتے ہیں ان کا فیس ویلو شیئر کا کیا ہے یعنی lakh share of rupees ten total ہو گیا دس لاکھ روپیہ یہ آپ کا آترائز شیئر کیپٹل ہے تو نمبر آف شیئرز بھی آ گئے نامنل ویلو دس روپے بھی آ گیا اور total amount of authorised share capital دس لاکھ روپے بھی آ گیا اسی طریقے سے یہ آپ نے آرڈنری شیئرس کے بارے میں کہہ دیا پریفرنس شیئرز اگر ہیں تو پریفرنس شیئرز کے بارے میں بھی آپ کو اسی طریقے سے انفارمیشن دینا ہوگی اس کے بعد پیڈ اپ کیپٹل کی باری پیڈ اپ کیپٹل میں آپ نے کتنا کیپٹل جو ہے وہ آج تک ایشو کیا ہے یا پیڈ اپ آپ کے پاس ہے یعنی اس دس لاکھ میں سے کتنے لاکھ روپے کے شیئرز ایشو ہو چکے ہیں فیس ویلیو کے اوپر تو وہ نمبر آف شیئرز کے جی آٹھ اسی ہزار شیئرز ہیں یا آٹھ لاکھ شیئرز ہیں ایٹ روپیز ٹین تو یہ اتنی رقم بن گئی یہ آپ نے اس کا نمبر آف شیئرز بھی اور نامینل ویلیو بھی جو ہے دونوں چیزیں اور total amount of paid up capital ordinary shares کے حوالے سے اور اگر پریفرنس ہے تو اسی طریقے سے ان کی بھی علیحدہ فگرز جو ہے یا علیحدہ انفارمیشن جو ہے وہ دینا ہوتی ہے so information various classes of share capital کے حوالے سے جو ڈسکلوز کرنے کی ہیں وہ یہ ہے کہ authorised capital in various classes کا کیا ہے اور paid up capital in various classes کا کیا ہے جس میں نمبر آف شیئرز ایشوڈ اور یا allowed to be issued authorised کے اندر اور ان کا فیس ویلو کیا ہے نیکسٹ ریکوائرمنٹ جو ہے ڈسکلوجر ریکوائرمنٹ وہ یہ ہے کہ they should be reconciliation of the number of shares outstanding at the beginning and the end of the year یعنی ٹوٹل کتنے شیئرز تھے سال سال کے شروع میں شیئر کیپٹل کے اب سال کے آخر میں اس میں موومنٹ اگر کوئی ہوئی ہے یعنی آپ نے مزید شیئرز ایشو کیے ہیں تو وہ یا ری پرچیز کیے ہیں تو تب وہ آپ کو موومنٹ جو ہے وہ اس کو دکھانا ہے اس کے بعد فورتھ کنڈیشن جو ہے یا ڈسکلوجر ریکوائرمنٹ جو ہے the rights preferences and restrictions attached to each class of share capital including restrictions on the distribution of dividends and the repayment of capital یعنی وہ جو سب کلاسیفکیشنز ہیں یا کلاسز آف کیپٹل ہیں ان سے متعلق جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنس ہیں اس کی تفصیل آپ کو دینا ہوگی کہ جی ان کے بارے میں ڈویڈنڈ کیسے ادا ہوگا یا ان کو ڈسٹریبیوٹ اس کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے یا ری پیمنٹ اگر کیپٹل کی ہے تو وہ کیسے ہوگی یہ بھی انفارمیشن دینی ہوتی نیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی shares in the company held by the company itself or by subsidiaries اور دا کمپنی اب یہ ہے کہ جی اگر کمپنی نے ری پرچیز کیے شیئرز تو وہ کتنے ہیں اس کمپنی کے جو سبسڈری کمپنیز ہیں یا ایسوسیٹس ہیں ایسوسیٹ کمپنیز ہیں یا ان کے پاس کتنے کتنے شیئرس ہیں اس کی انفارمیشن جو ہے وہ بھی لازمند ہمیں دینا پڑتی ہے اس کے بعد shares reserved for issuance under options and sales contracts including the terms and amounts اب کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی کمپنیز کے اندر ٹوٹل جو آترائز شیئر کیپٹل ہوتا ہے یا ٹوٹل جو کیپٹل ہوتا ہے اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اس چیز کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے کہ یہ امپلائیز کو شیئر آپشنز کے طور پہ دیا جائے گا تو اگر اس قسم کی کوئی چیز ہے تو وہ جو ریزرو کیے گئے ہیں فار ایشوینس انڈر آپشنس یا کسی ایسے کانٹریکٹ کے حوالے سے کہ جی ٹھیک ہے ہم کوئی ٹرمز ایسی آپ نے کیے کہ جی ٹھیک ہے آپ یہ شیئرز جو ہیں اتنے شیئرز جو ہیں یہ آپ اس سیل کانٹریکٹ یا جو بھی آپ نے کیا ہے کانٹریکٹ کیا ہے اس کے عفظ کسی دوسرے کو آپ شیئرز جاری کریں گے اگر اس قسم کی کوئی چیز ہے تو وہ علیحدہ سے آپ کو ڈسکلوز کرنا پڑے گی وجہ اس کی کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جی کوئی بھی اسپیشلائزڈ کیونکہ عام طور پہ جتنا بھی کیپٹل ہے یا شیئر کیپٹل ہے وہ تو شیئر ہولڈر کے لیے ہے لیکن اگر اس میں سے کچھ مختص کیا گیا ہے کسی خاص مقصد کے لیے تو وہ مقصد جو ہے وہ بیان کرنا پڑے گا اور یہ بتانا پڑے گا کہ جی کتنے شیئرز جو ہیں وہ ان خاص مقاصد کے لیے جس کی قانون اجازت دیتا ہے اس کے لیے آپ نے مختص کیے ہوئے تو یہ ڈسکلوجر بھی ضروری ہے تو یہ ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس تھیں شیئر کیپٹل کے حوالے سے اب بات رہ گئی پراسپیکٹس کی پراسپیکٹس جو ہے وہ کیا چیز ہے یہ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں پراسپیکٹس جو ہے وہ ایک ڈاکیومنٹ ہے جو کہ اصولن ریلیز کرنا ہوتا ہے کمپنیز کو ان لسٹڈ کمپنیز کو ان کوٹڈ کمپنیز کو جو اپنے شیئرز پبلک ایٹ لارج میں آفر کرنا چاہتے ہیں پبلک ایٹ لارج سے پیسے ریز کرنا چاہتے ہیں اب ذرا جو آرڈیننس کے حساب سے جو ڈیفینیشن وغیرہ جو ہیں اس پہ جانے سے پہلے تھوڑی دیر ذرا اس بات پہ بحث بات کر لی اس بات پہ غور کر لیا جائے کہ عام طور پہ مثلا پرائیویٹ کمپنیز ہیں تو پرائیویٹ کمپنی کے اندر تو جو اوریجنل سبسکرائبرز ہے یا جو میمورینڈم اور اینڈ آرٹیکلز کے اندر دستخط کرتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ وہ کمپنی بنا رہے ہوتے ہیں وہی شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں انہی کو شیئر کیپٹل ایشو کرنا ہوتا ہے اور چونکہ وہی لوگ جو ہیں جو اوریجنل سبسکرائبرز کہلاتے ہیں یا اسپانسرز کہلاتے ہیں کمپنی کے وہی لوگ جو ہیں وہ اس کو رن بھی کر رہے ہوتے ہیں لہذا ان کو معلوم ہے کہ کمپنی کی کیا صورت حال ہے وغیرہ وغیرہ اس لیے ان کو کوئی اس قسم کا ڈاکیومنٹ ریلیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی جس میں تمام کوائف جو ہیں وہ بیان کیے جائے کہ ہم کیوں کیپٹل ریز کرنا چاہتے ہیں تو پرائیویٹ کمپنی اور پھر پرائیویٹ کمپنی میں تو بہرحال آپ کو یاد ہوگا کہ ریسٹرکشن موجود ہے کہ وہ پبلک ایٹ لارج سے پیسے ریز نہیں کر سکتی وہ صرف انہی لوگوں سے ریز کر سکتی ہے جو کہ اس کے ایگزٹنگ ممبرس ہیں اور ان موسٹ کیسز جنہوں نے جو ہے وہ آرٹیکلز اور میمورینڈم میں دستخط کیے ہوتے ہیں ہاں اگر اس صورت میں کہ جی ایگزٹنگ ممبرز وہ رائٹس ایشو نہیں لینا چاہتے تو پھر ان کی مرضی سے تمام ممبران کی مرضی سے کوئی تھرڈ پرسن جو ہے وہ کمپنی میں شیئر ہولڈر کے طور پہ آ سکتا ہے یہ پرائیویٹ کمپنیز کی بات ہے جہاں تک پبلک کمپنیز کا تعلق ہے اور پبلک لسٹڈ کمپنیز کا تعلق ہے پبلک کمپنی یا پبلک لسٹڈ کمپنی یا اسٹاک ایکسچینج پہ لے جانا کسی کمپنی کو اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ جی آپ کسی نہ کسی اسٹیج پہ پبلک ایٹ لارج سے جو کہ آپ کی شیئر ہولڈر نہیں ہے اس سے آپ شیئرز جو ہیں وہ ریز کرنا چاہ رہے ہیں لہذا ان لوگوں کو تو معلوم نہیں کہ اس کمپنی کی کہ جس کے شیئرز ان کو آفر ہو رہے ہیں اس کی کیا حالت ہے فائنینشیل حالت کیا ہے اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے وہ آئندہ کیا کرنا چاہتی ہے تو یہ تمام قوائف جو ہیں یہ اس ڈاکیومنٹ کے اندر دیے جاتے ہیں اور یہ ڈاکیومنٹ جو ہے اس کی اس کو اخبار میں پرنٹ کیا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن بھی اور اسٹاک ایکسچینج دونوں جو ہیں وہ اپروو کرتے ہیں اور تب جا کے یہ ریلیز کیا جاتا ہے تاکہ پبلک کو انفارم کیا جائے کہ جی یہ شیئرز جو ہیں یہ کیوں آفر کیے جا رہے ہیں اور یہ کیپٹل کیوں کمپنی پبلک ایٹ لارج سے ریز کرنا چاہتی ہے اب آج کے لیکچر کا ٹائم جو ہے وہ چونکہ کمپلیٹ ہو رہا ہے تو پراسپیکٹس کے حوالے سے ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر آپ سے بات کریں گے آج کے لیکچر کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں شکریہ اور خدا حافظ